اس سند سے بھی زہری سے اسی جیسی حدیث مروی ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک سو گیارہ یہ حدیث صحیح ہے